دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو اور اس کو صاف کرنے کا ذریعہ استغفار کرنا ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للقلوب صدأ كصدئ الحديد وجلاؤها الاستغفار